لیکن وہ جو اپنی رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے جن کنچی نہر بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اللہ کی طرف کی مہمان اور جو اللہ پاس ہے وہ ان کوہے کے لیے سب سے بھلا